قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام بخاري ومسلم في سهيه لگاتار کئی جمعہ سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے قبل اس کے کہ میں اس پر مزید روشنی ڈالوں اور آگے کے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں ایک مسئلہ بیان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر آئے اور جمعہ کی اذان ہو رہی ہو تو اسے آدمی کو انتظار کیے بغیر دو رکعت سنت پڑھنا چاہیے یہی اس کے لیے افضل اور بہتر ہے انتظار کرنا کہ اذان ختم ہو جائے گی اس کے بعد دو رکعت سنت ہم پڑھیں گے یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ سنت پڑھ لیں اس لیے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے لہذا ایک واجب چیز کے لیے سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا آپ کیا کریں پہلے سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد امام کا خطبہ شروع ہونے والا اذان ہو رہی ہے اس لیے انسان پہلے سنت پڑھ لے اور اس کے لیے اذان کا جواب دینا چونکہ ضروری نہیں ہے اس لیے اور سنت پڑھ اور خطبہ سننا واجب اور ضروری ہے لہذا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے دو رکعت سنت پڑھ لے اذان کا جواب نہ دے یہی سوال شیخ ابن وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گیا تو آپ نے اس کا جواب یہی دیا کہ چونکہ سنت ہے یہ اذان کا جواب دینا اور امام کا خطبہ سننا واجب ہے واجب اور ضروری ہر بندے کے لیے ایسی اس لیے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سنت پڑھ لے اذان کا جواب نہ دے اور اس کو دین کی سمجھ کہا جاتا ہے یہ دین کی سمجھ یہ بات کہلاتی ہے کیونکہ یہاں پر واجب اور سنت دو چیزیں ہیں واجب کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے خطبہ سننا شروع سے لے کر کے لہٰذا اسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت پڑھ لے اور بعد میں امام کا خطبہ شروع ہو گیا امام خطبہ سنے گا بارہ ہماری گفتگو گزشتہ جمعہ میں یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر شخص کے لیے خواہ امام ہو یا مقتدی ہو جہری نماز ہو یا سری نماز ہو فرد نماز ہو یا نفل نماز ہو جنازے کی نماز ہو عید اور بقرعید کی نماز ہو انسان مسافر ہو یا مقیم ہو ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے بخاری کے اندر باقاعدہ اس بات کا باب باندھا ہے کہ چاہے امام جہری نماز پڑھ رہا ہو یا سرری انسان مسافر ہو یا گھر میں ہو ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے اس کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور جو کچھ شبہات لوگوں کے ہیں یا جن کے پاس کچھ دلائل ہیں ان کا بھی جواب آپ لوگوں کے سامنے دیا گیا تھا وہ قرآن کی سائے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ قرآن فستے عنوانشت ہوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو بتایا گیا کہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ عام حکم ہے اور عام حکم سے دلیل ثابت نہیں ہوتی ہے کب ثابت ہوگی جب اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہ ہو جب کوئی خاص مسئلہ آ جائے اس کے تعلق سے تو خاص پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جس نبی پر قرآن نازل ہوا اسی نبی نے فرمایا کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت مکی ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مدینے کے اندر فرض ہوئی لہذا اس میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے ایک عام بات اللہ حکام نے بیان فرمائی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو انسان سنیں خاموشی کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی بندے یا کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا عموم مان ہی لیا جائے تو اس سے سور فاتحہ مستثنا ہے سور فاتحہ خاص کر دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے قسم کے حدیثی سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے میں دے کر کے بات اور واضح کر دوں قرآن کریم میں اللہ ابامی نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا علیہ دین جمعہ فصا ذکر اللہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو یہ عام حکم ہے اللہ نے سب کو حکم دیا ہے ہر صاحب ایمان کو اے ایمان والو چاہے مرد ہوں عورت ہوں مسافر ہوں مریض ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں بیمار ہوں اللہ نے ہر ایمان والے کو مخاطب کر کے کہا ایمان والوں جب اذان دے دی جائے جمعہ کے دن پھنسے اللہ ذکر اللہ سب کے سب اللہ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کی طرف سب کے سب نماز کی طرف دوڑ پڑو یہ عام حکم ہے لیکن اس سے ان لوگوں نے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو لے کر کے جب امام جب امام قرآن پڑھا جائے سنا جائے اور اس کی اس آیت کی بنا پر سور فاتح امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی کہتے کہ صدی جو آیت ہے یہ عام نہیں ہے اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں اس میں بچے شامل نہیں ہیں اس میں بیمار شامل نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے لیے استثنا ہے ان کے لیے الگ سے خصوصی حکم ہے کیونکہ جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے بیمار پر فرض نہیں ہے جو بیمار ہو نہیں آ سکتا مسجد کے اندر تو اللہ نے عام حکم دیا لیکن یہاں خاص کر دیا گیا کچھ لوگوں کو اس سے خارج کر دیا گیا انہیں لوگوں نے خارج کیا ہے کیوں حدیث کی بنا پر کیونکہ حدیث ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسافر پر جمعہ نہیں اور عورت کے اوپر جمعہ نہیں ہے غلام کے اوپر جمعہ نہیں ہے اب تو غلام کا دور نہیں ہے لیکن یہ سارے لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں کیوں مستثنا قرار دیا گیا ان کو اس لیے کہ حدیثیں موجود ہیں وہی بات ہم یہاں بھی کہتے ہیں کوئی قوری المران قرآن فستے میں جب قرآن پڑھا جائے اگر عام ہو کر اس کا حکم مان لیا جائے کہ نماز کا بھی اس میں مسئلہ شامل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیث بخاری مسلم ادا اور تبدیلی نصیب نوازا کے اندر جس میں ماربی نے سور فاتحہ کو خاص کر دیا لہذا سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ لوگ بھی اگر فجر کی نماز جماعت قائم ہے نا اور انسان اور امام تلاد کر رہا ہے اس وقت اگر کوئی مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ الگ سے سنت پڑھتے ہیں وہ لوگ قرآد نہیں سنتے کیوں آپ نے اس کو خارج کر دیا وہاں بھی تو ہو رہی ہے نا امام پڑھ رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر الگ سے لوگ سنتے پڑھتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ جماعت جب کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونا سب کے لیے ضروری ہے کوئی بھی نماز ہو جماعت کھڑی ہونے کے بعد الگ سے سنت پڑھنا جائز نہیں حرام ہے ہمارے سے لیے برا فلاں صلاح المکتوبہ جب فرض نماز کے لیے جماعت اقامت کہہ دی جائے جیسے مسلم کی روایت ہے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے آدمی کو امام کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے لیکن وہاں امام قرآد کرتا رہتا نہیں سنتے اپنی الگ الگ کرتے اپنا نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی اگر امام قرآد کر رہا ہے مان لیجئے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے فجر کی نماز ہے اور امام تلاوہ شروع کر دیا سورہ فاتحہ کے علاوہ یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور دوسری پڑھ رہا ہے اس وقت انسان اگر امام کے نماز میں شامل ہوتا ہے تو لوگ دعائیں سلام پڑھنے کے واجب قرار دیتے ہیں وہاں تو نہیں کہتے کہ بھائی امام قرأت کر رہا ہے آپ کراط سنو دعائیں صنا مت پڑھو وہاں کہتے ہیں دعائیں سلام پڑھنا ضروری کیوں ضروری ہے جب اللہ نے فرما دیا قرآن پڑھا جائے سنو خاموش رہو تو یہاں بھی دعائیں سلام پڑھنے سے منع کر دینا چاہیے اور صحیح بات یہی ہے کہ جب امام کے ساتھ انسان نماز میں شامل ہو اور کراعت ہو رہی ہو تو دعائیں سنا پڑھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے سنا جائز نہیں ہے انسان صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا کیونکہ اس کو خاص کیا گیا سنا پڑھنا سنت ہے واجب اور فرض نہیں ہے لیکن وہاں وہ لوگ سنا کو پڑھنا واجب قرار دیتے جبکہ سنا قرآن کی آیت نہیں ہے یہ قرآن کی آیت نہیں سورہ فاتحہ تو قرآن کی صورت ہے سب سے عظیم صورت ہے فاتحہ اس لیے کہا گیا اس سے نماز کی شروعات ہوتی ہے اس کو نماز بھی کہا گیا سورہ کا اسلح بھی کہا گیا یہ سارے دراز اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے لہذا ان کا کہنا صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے چاہے اکیلا ہو چاہے امام ہو چاہے وہ گہری نماز ہو چاہے شری نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آمین کہیں اور اگر شہری نماز ہے خاموشی والی تو خاموشی کے ساتھ انسان آمان آمین کہے گا یہی جمہور علماء کا قول ہے سوائے امام بولے پر رحمۃ اللہ علیہ کے امام شافی کے ہاں امام مالک کے ہاں، امام عبد الحمل کے ہاں سب کے ہاں یہی ہے کہ انسان بلند آواز سے آمین کہے گا اگر جہری نماز ہے اور اگر سری نماز انسان خاموشی کے ساتھ کہے گا اور امام منفا کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی قول ہے کہ امام اور مقتدی دونوں جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہیں گے ان کو دلیل مل گئی اور جس کو دلیل نہیں ملی تھی انہوں نے نہیں کہا ان کے لیے ادر ہے مستحد تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ حدیث پر نہ عمل کریں اپنے امام کے قول کی بنا کر ہمارے سب سے بڑے امام جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے امام کے سب کے امام پوری کائنات کے امام تمام نبیوں کے امام لہذا اماموں کے امام کی بات کو سب پر مقدم کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے تو بلند آواز سے آمین کہنی ہے جب جہری نماز ہو اس کے بہت سارے دلائل ہیں آٹھ دلیلیں میں لکھ کر کے لے کر کے آیا ہوں جبکہ اور بہت سارے دلائل ہیں پہلی دلیل یہ بخاری کی حدیث ہے ابو داود داودی کی وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یزا قرآہ قال آمین و بحا ہاثلۃ جب آپ الدعین پڑھ لیتے تو آپ آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے ابو حرض اللہ تعالیٰ کی حدیث دوسری دلیل کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یزا غیل مغدوب علیہم علین قال آمین حتیٰ یسما اہل الصف الاول فی فیر تجل مسجد حضی فرماتے ہیں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر المدوب علیہ قال آمین حتیٰ یسما اہل الصف الاول فی ارتج بہ المسجد یہ ابو داود ابن خدمہ کی روایتیں صحیح روایت ساری روایتیں جو میں پیش کر رہا ہوں سب کے سب صحیح روایتیں کوئی ایسی روایت ہے جو ضعیف ہو جی کیونکہ امام علوان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ میرے سامنے ہے اسی کتاب سے پڑھ کر کے تیاری کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دے رہا ہوں کیونکہ نماز کا موضوع بہت اہم موضوع ہے نماز کا موضوع بہت اہم ہے جیسے نماز بہت اہم ہے ایسے نماز کا طریقہ بھی بہت اہم ہے ابو حرض اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم جب غیر محدود علیہ الدعالین کہتے تو آمین کہتے حتیٰ یسما اہل الصف الاول یہاں تک کہ پہلی صف والے آپ کی آمین کو سن لیتے سی جو بھی مسجد اور اس کے بعد مسجد گونج اٹھتی یعنی مقتدی بھی آپ کے پیچھے آمین کہتے اور مسجد گونج اٹھتی تھی ابو رض اللہ عنہ کی تیسری حدیث دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام ہوں جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو اب کوئی کہے گا اگر امام آمین نہیں کہے گا تو ہم نہیں کہیں گے کہیں گے اگر امام نہیں آمین کہتے تو بھی آپ کو کہنا ہے امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی بھی کہنا ہے لیکن اگر امام آمین نہیں کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نہ کہنے کی وجہ سے ہم کیا کریں نبی کی اس عمل کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے خود آمین کہا اور جو دیگر حدیثیں ہیں اس میں مقتدی کو بھی آمین کہنے کے لیے کہا گیا ہے لہذا مقتدی اور امام دونوں کہنا ہے اگر امام نہیں کہتا تو اپنا ذمہ دار ہوگا لیکن مقتدی کو آمین کہنا ہے امام کے پیچھے تو ہمارے بھی فرماتے جب امام آمین کہے تو آمین کہو فعین نہ منوا فقط آمین ہو تو ملائکہ کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جائے اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے دوسرے الفاظ میں بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے دوسرے الفاظ میں قال امام غیر مخدوب علیہ علم فقول آمین جب امام غیر مخدوب علیہ ملاً پڑھے تم آمین کہو آپ نے مفتدیوں کو حکم دیا پہلی حدیث کے اندر آپ نے امام کے بارے میں کہا اس کے اندر ان الفاظ میں مفتدیوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں کہ تم آمین کہو فن الملائی تقول آمین کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں وہ ان الامام یقول و امین اور امام بھی امین کہتا ہے وفی لفظ اور ایک دوسرے لفظ کے اندر ہے یہ سب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مختلف الفاظ یذا قالیہ فی فصلاط امین جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے اندر امین کہتا ہے وہ الملاقفمائے امین اور فرشتے آسمانوں میں امین کہتے ہیں فوا فقا حد و اب ان کی ایک دوسرے سے موافقت ہو جاتی ہے وہ له ما امین من ذنبه اس کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ فضیلت ہے آمین کہنے کی کہ اگر آپ آمین کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا جہری نماز میں بلند آواز سے اور سری نماز کے اندر خاموشی سے انسان کو آمین کہنا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں ایسے ابو حرض اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے خود اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کو نماز پڑھائی اور جب سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ نے ختم کیا تو بلند آواز سے آمین کہا اور ان کے سارے مختدیوں نے بھی جو پیچھے تھے سارے لوگوں نے آمین کہی یہ نسیح کی صحیح روایت ہے مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے مختدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ پورا مکہ گونج اٹھتا تھا حرب مکہ مسجد حرام گونج اٹھتی تھی اتنے بلند آواز سے لوگ آمین کہتے تھے صحیح بخاری کہتے تھے صحیح بخاری کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں مکے پر کنٹرول حاصل ہوا تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے نماز پڑھاتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے تھی بلند آباز سے پورا مسجد حرام گونج اٹھتا تھا یہ بخاری سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی مسجد گونج اٹھتی ساتویں دلیل عطا بن نبی ربا کہتے ہیں کہ میں نے دو سو صحاب کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ جب امام الدعالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے تھے جو بحقی کی روایتی آٹھویں دلیل عائشہ عبداللہ بن باس انس بن مالک اور معاذ بن جبل ان تمام صحابہ سے آتے فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ما حسدت کم یہود شعیم ماں حسدت کم السلام و تامین خلف الامام جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں امام کے پیچھے آمین کہنے سے اتنی کسی چیز سے نہیں جلتے لہذا تم کثرت سے آمین کہو ابن ماجہ کی صحیح روایت امام بہت کی روایت کہ یہودی نماز کے اندر امام کے پیچھے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں اور سلام کرنے سے چڑھتے ہیں سلام کرنے سے ان کیا سلام نہیں ہے سلام کرنے سے چڑھتے ہیں تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم ان کو حسد ہوتا ہے اس سے لہذا تم کہو کثرت سے کہو یا آمین کہو بلند آواز سے آمین کہو تو اس سے معلوم ہوا ان ساری حدیثوں سے کہ جہری نماز کے اندر بلند آواز سے آمین انسان کہے گا اور سری نماز کے اندر انسان خاموشی کے ساتھ آمین کہے گا یہی نبی کا عمل ہے یہی صحابہ کا عمل ہے یہی جمہور علماء کا عمل ہے جو علم اربا کی بات کہی جاتی ہے ان میں سے تین اماموں کا قول یہی ہے کہ بلند آواز سے انسان امام کے پیچھے آمین کہے گا امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا قول یہی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے سورت پڑھیں گے کوئی جو سورت آپ کی یاد ہو اس کے بعد آپ سورت پڑھیں گے اور یہاں تھوڑا سا انسان سکتا کرے گا یعنی انسان جب آمین کہہ لے آمین کہنے کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد فوراً انسان کیا کرے گا یہ سور جو صورت انسان کو یاد ہو وہ صورت انسان پڑھے گا جو بھی صورت آپ کو یاد ہے اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق بہت ساری حدیثیں آتی ہیں لیکن آپ کو جو بھی صورت یاد ہے آپ اس صورت کو پڑھ لیجئے اس کے بعد پھر انسان کیا کرے گا پھر رفادین کریں اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد پھر رکوع کے اندر چلے جائیں اور یہاں بیان کیا ہے کہ جو تین جگہوں پر رف دین کرنا ہے چار جگہوں پر ایک تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت تو اس میں تقبیر تحریمہ کے وقت میں نے بیان کیا تھا کسی ہمارے بھائی نے سوال بھی کیا تو شاید موجود ہوں گے یہاں پر کہ جب رکو میں جائیں گے تب رفع دین کب کریں گے اللہ اوپر کہنے کے بعد یا کہتے ہوئے بعد میں یہ سوال انہوں نے کیا تم نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے انشاءاللہ میں دیکھ کر کے بتاؤں گا تمام المائی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے تقبیرہ تحریمہ میں تینوں صورتیں ہیں ایسے ہی رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھاتے وقت بھی تینوں شکلیں انسان کے لیے جائز ہیں کیا تین صورت میں نے بتائی تھی کہ رفعتین یا تو آپ پہلے کر لیتے تو پھر اللہ اکبر کہتے یا اللہ اکبر کہہ لیتے پھر رفادین کرتے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے رفادین دین کرتے یہ تین صورتیں ہمارے نبی تینوں جائز ہیں تینوں قیدی سے موجود ہیں تو رکو میں جاتے وقت بھی یہ تینوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں یا تو اللہ اکبر پہلے کہہ لیجئے پھر رفع دین کیجئے یا پھر رفع دین کر کے اللہ اکبر کہیے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کیجئے تینوں شکلیں جائز ہیں آپ کے لیے رکو میں جاتے وقت اور یہ نماز کی دوسری جگہ ہے جہاں پر رفع دین کرنا انسان کے لیے سنت ہے رکو میں جاتے ہوئے آپ کیسے رکو کریں گے یہ بھی صحابہ نے بیان کیا ہے کہ آپ دونوں ہتھیلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ کی انگلیاں کھلی ہوتی تھی اس طریقے سے آپ پکڑتے تھے ایسا نہیں انگلیوں کو ملا کر کے نہیں رکھتے تھے اس طریقے سے نہیں شروع شروع میں کیا تھا آپ تدبیق کرتے تدبیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھتے تھے گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے لیکن بعد میں عمل منسوخ ہو گیا بعد میں عمل منسوخ ہو گیا شروع شروع میں ایسا تھا کہ آپ گھٹنوں پر رکھنے کے بجائے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے پاؤں کے بیچ میں لیکن یہ عمل منسوخ ہو گیا آپ کی بہت ساری حدیثیں ہیں جیسا بھی آگے آئیں گی لہذا گھٹنوں پر انسان کو اپنی ہتھیلیوں کو رکھنا ہے کیسے رکھیں گے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر کے اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑ لیں گے دائنے ہاتھ سے دائنے ہتھیلیوں سے دائنے گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے گھٹنے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم اس شخص کو دیا تھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے اور مانوی کے پاس آیا سلام کیا تو مانوی نے جواب دیا تو آپ نے ان کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ کیسے اپنے گھٹنوں کو اپنے گھٹنوں پر ہتھیلوں کیسے رکھنا ہے یہ ذرا رکھا تھا جب تم رکو کرنا فدا ارا ہتعی کالا رکتے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھنا سم فرج بین اصاب اکا اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کر دینا ملا کر کے نہیں رکھنا ایسا ایسا کر کے رکھنا سمم کش پھر ٹھہرنا یعنی دیر تک رکو میں رہنا یعنی کہ رکو میں گئے فوراً سے اٹھا لیا نہیں حتیٰ کل لوگوں ما اخذہ ہو یہاں تک کہ ہر اردو اپنی جگہ پر لوٹ جائے یعنی اچھی طریقے سے آپ رکو کر لیں یہ مداؤد کی صحیح روایت ہے دوسری دلیل نبی اوقات فرماتے ہیں کہ وہ عمر نہ دین الرقب ہمیں رقب ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں یعنی درمیان میں نہیں رکھیں گے ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھیں گے صحیح مسلم روایت ہے ابو حمید سعدی تیسری دلیل جنہوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دس صحابہ کے سامنے نبی کی نماز پڑھ کر کے دکھایا ان دسوں صحابہ نے بعد میں فرمایا کہ ہاں ایسی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی تو اس میں انہوں نے کیا بیان فرمایا کہ سما رکاؤ آپ رکو کرتے تھے وہ یا راہ حتع اللہ بتائی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے سما یا اتدل اور فبر جسم کو برابر کرتے تھے فلاح صبر صحو ولا ولاکن بین ادا لکھا نہ اپنے سر کو آپ پیٹ سے نیچے کرتے تھے نہ اپنے سر کو پیٹ سے اوپر رکھتے تھے کچھ لوگوں کا سر دیکھیں گے آپ پیٹ سے اوپر رہتا ہے کچھ لوگ اپنے سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں ایسا آپ نہیں کرتے تھے آپ برابر آپ کا سر اور آپ کی پیٹ برابر ہوتی تھی سر نیچے بھی نہیں ہوتا تھا نہ سر اوپر ہوتا تھا بلکہ آپ کا سر اور آپ کی پیٹ برابر ہوتی تھی بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا تو پانی نہیں گرتا اس طریقے سے آپ کا کی پیٹ برابر رہتی تھی لہذا ہمارے وہ بھائی جو اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں سر کو اوپر رکھتے ہیں اپنی پیٹ سے یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے ایسے عبد الرحمان بن ابزا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پنا جب رکو کیا تو آبازہ یہ اللہ رکمتعی انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا حد اخذ کلو ادو ماخذ یہاں تک کہ ہر اردو نے اپنی اپنی جگہ کو لے لیا برابر اس طریقے سے آپ رکو کہہ کر ہو گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور اپنے ہاتھوں کو آپ پیٹ سے اور پہلو سے الگ رکھتے تھے اپنے ہاتھ اور پیٹ کو اپنے ہاتھ کو یا کوہنی کو پیٹ سے ملا کر کے نہیں رکھتے تھے جیسا کہ ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں کرتی ہیں ایک دم مل کر کے رکو کریں گی اور ان کی جو ہتھیلی ہوگی پیٹ سے ملی ہوگی ان کا جو سر ہوگا نیچے رہتا ہے پیٹ سے ایک دم جھک کر کے اور سکڑ کر کے اس طریقے سے رکو کرتی ہیں یہ طریقہ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے آپ کے حکم سب کے لیے میں پہلا جب خطبہ دیا تھا تو میں نے تبدیل کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہمارا یہ جو حکم ہم بتائیں گے یا نبی کا طریقہ جو آپ کے سامنے بتائیں گے طریقہ سب کے لیے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ سے نہیں ہے عورتوں کی نماز کی کیفیت الگ سے نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے لیکن طریقہ وہی ہے جیسے مرد نماز پڑھے گا عورت دوسری نماز پڑھے گی آپ سب کے امام آپ کا امر سب کے لیے حجت ہے آپ سب کے پیشوار رہبر ہیں جیسے آپ نے وضو کیا سب اسی وضو کریں گے جیسے آپ نے حج کیا سب اسی حج کریں گے آپ نے جسے طواف اور صحیح کیا اسی طرح کیا جائے گا یعنی کہ عورت کے لیے الگ حکم مرد کے لیے الگ حکم نہیں شریعت اللہ کی ایک ہے سب کے لیے ہے عورتوں کی اپنی جو پردے کا مسئلہ ہے یا اس طریقے سے ان کے حید و نفاذ کا مسئلہ ہے ان مسائل کو لے کر کے چند مسائل کے اندر فرق ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے کیفیت سب کی برابر ہے مرد عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے نیت باندھنے کا سینے پر ہاتھ باندھنا ہمارے عورتیں باندھتی مرد لوگ نہیں باندھتے ہیں حالانکہ ہمارے بھی نے سینے پر ہاتھ باندھا لہٰذا سب کو اسی پر عمل کرنا چاہیے ایسے رکو کرنے کا طریقہ ان کا الگ سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ان کے بیٹھنے کا طریقہ الگ تشود میں کیا کرتے ہیں تورک کرتے ہیں حالانکہ تورک سب کے لیے جس میں انسان سلام کرے گا آگے آگے بات آئے گی تو انہوں نے عورتوں کا طریقہ مردوں سے الگ بنا دیا جبکہ طریقہ نماز کا ایک ہی مرد عورت کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ یہ جو کا طریقہ سب کے لیے ہے ایسی آپ کمر کو بالکل سیدھی رکھتے ہیں ذرا کعبہ ستا علیہ کہ جب آپ رکو کرتے اپنی پیٹھ کو برابر رکھتے یہاں تک کہ اگر آپ کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا تو پانی رکا رہتا پانی گرتا نہیں ادھر ادھر اس طریقے سے اپنے سر کو اور پیٹ کو آپ برابر رکھتے اوپر نیچے نہیں رکھتے تھے تو اگر آپ اوپر نیچے رکھیں گے تو پانی گر جائے گا اس لیے آپ کی پیٹ اور آپ کا سر برابر ہوا کرتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکو کا یہ طریقہ اور آپ کی صفت ہوتی تھی کیفیت ہوتی تھی رکو کے اندر میرے بھائیوں اعتدال نماز کا رکن ہے کہ رکو انسان اچھی طریقے سے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار چیزیں برابر ہوا کرتی تھی برابر نازی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل رکوعه وقیامه بعد الرکوع وسجوده وجلسته بین سجدتین قریبا من السواء یہ بخاری متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے برا بن عادی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کو رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو اور سجدہ کرنے کو اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو آپ برابر کیا کرتے تھے جتنا دیر رکو کرتے اتنے دیر کھڑے ہونے کے بعد آپ کھڑے رہتے رکو کے بعد جتنا دیر رکو کرتے اتنا دیر آپ سجدہ کرتے جتنی دیر سجدہ کرتے اس کے بعد آپ دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے چاروں چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تھی ایسے بحر فرماتے ہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا اسلح سر پتن اللہ کو دل ہی آپ نے کہ سب سے برا چور ہوا ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے لوگوں نے کہا وہ کہ ابھی اسلو کو دن ہی آدمی نماز میں کیا چوری کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ لا یقین مرکو رکوا دہا وہ نماز کے اندر رکو اور سجدے برابر نہیں کرتا ہے رکو اور سجدہ نماز کا بنیادی رکن ہے اسے مار رکھ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہاں رکو کرنے والوں سے بعد نماز پڑھنے والے رکو بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی جیسے سجدہ بول کر کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے ایسے ہی رکو بول کر کے ساری نماز مراد لی گئی اس سے رکو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رکو نماز کے اندر کتنی اہمیت والی عبادت ہے کہ رکو آپ کو کیسے کرنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا امر بن آج فرماتے ہیں اور خالد بن بن حسن رضی اللہ عنہ صلی اللہ وسلم لا في سجوده ويصلي ایک آدمی کو آپ نے مار پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ صحیح طریقے سے رکو بھی نہیں کر رہا ہے سجدہ بھی برابر نہیں کر رہا ہے جلدی سجدہ کرتا ٹھونگ مارتا ہے سدے میں فقال لو هذه اگر وہ اپنی اس حالت پر مر گیا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت محمد پر اس کی وفات نہیں ہوگی رکو نہیں برابر سجدہ برابر نہیں پھر آپ کہ رضی اللہ کی رکو اس آدمی کی مثال جو رکو برابر نہیں کرتا ہے وہ فی جلدی ہی اور سجدے کے اندر ٹھونکے مارتا ہے جیسے کوے کو آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو ٹھونک مارتے ہوئے جب وہ کھانا کھاتا ہے جلدی جلدی ٹھونک مارتا ہے ایسے انسان جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے تو آپ نے اس کی مثال مارنے والے جانور اور پرندے سے دیا مصر جائے اس بھوکے کے مائنڈ ہے اکل و حسین جو ایک دو کھجور کھا لے لیکن وہ آسولا نہ اس کا پیٹ نہ بھرے جو رکو جلدی کرتا ہے سدے میں جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے ایک جلدی جلدی سدے کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال بھوکے انسان کے طریقے سے ہے جو ایک دو کھجور کھا لے اس کا پیٹ نہ بھرے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ رکو انسان کو مکمل طور پر برابر کرنا ہے ایک حدیث میں آپ فرمایا یا معاشر المسلمین انہو لا صلاتا لمن لا یقین صلبہ فی رکوع و سجود اے مسلمانوں کی نماز اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو برابر نہیں رکھتا ہے یہ ابن ماجہ مس احمد کی حدیث ایک حدیث میں فرمایا لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی رکوع و سجود آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ رکو اور سجدے کے اندر اس کی پیٹ برابر نہ ہو جائے تو برابر کر کے نماز پڑھنا اعتدال کے کے ساتھ ساتھ اطمینان نماز پڑھنا جلدی نماز پڑھنا یہ منافقین کی نماز ہے جو بڑی جلدی کے اندر نماز پڑھتے ہیں ایسے سے بھی لوگ ہیں آدھے منٹ کے اندر ان کی دو رکعت ختم ہو جاتی ہے ایک منٹ کے اندر اس سے کم منٹ کی رکعت ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں نماز اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں لہٰذا اس طریقے سے ہم پڑھیں جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اس طریقے پر انسان نماز پڑھے کمار کمارائے تم وسلی ہمارے بھی کہتی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو تو ہمیں اس طریقے سے رکو کرنا رکو کے اندر بہت ساری دعائیں آتی ہیں امام البائی رحمۃ اللہ نے سات دعائیں ذکر کی ساتوں دعا میں سے کوئی بھی دعا دعا پڑھ لیں گے آپ کے لیے ادا ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کبھی یہ دعا پڑھیں کبھی دوسری دعا پڑھیں اور اگر ساری دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہیں تو بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر آدمی زیادہ لمبا رکو کرنا چاہتا ہے تو ساری دعاؤں کو اکٹھا کر لے یا ایک ہی دعا کو بار بار پڑھتا رہے اور کم سے کم تین بار پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ کم سے کم تین بار اس سے کم نہیں کم سے کم انسان تین بار اس کو پڑھے کیا دعا ہے سبحان رب الر رحیم ہے وہ بحمد اللہ ربنہ ہے صبح قدوص رب الملائکت و روح ہے سبحان ربی العظیم و بحمد ہی ہے یہ بھی یہ ہے دعا ہے اور بھی بہت ساری دعائیں آتی ہیں کچھ لمبی دعا بھی ہے لہذا ان دعاؤں کو انسان کو یاد کرنا چاہیے اور کبھی یہ دعا پڑھے تو کبھی وہ دعا پڑھے تاکہ تمام حدیثوں پر انسان کا عمل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جائے گی البتہ وہ آیتیں دعاؤں پر مشتمل ہیں ان آیتوں کو انسان پڑھ سکتا ہے دعا کے طور پر کیونکہ اس کے اندر دعا ہے اور لیکن عام آیات جو دعا پر مشتمل نہ ہو وہ انسان اس کو نہیں پڑھے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے ابن بات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے اللہ و انی القرآن اللہ کے ان ساجدہ آگاہ ہو جا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں رکو اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں رکوع رب اجل رہا رکو تو اس کے اندر تم اللہ رب العالمین کی تعظیم کرو سبحان ربی العظیم صُبح ابیم صبح اللہ پھر جو دعائیں بتائے گی ان دعاؤں کو آپ پڑھو وہ ام سجول فجتے دعا رہا سجدہ تو سجدے کے اندر خوب دعائیں کرو فقن انسدا برکن مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے صحیح مسلم کی روایت ہے کس کے بعد یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس طریقے سے رکوع کے اندر جتنی بھی دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ لے گا ادا ہو جائے گا لیکن اگر الگ الگ دعائیں پڑھے تو کبھی اس کو تو کبھی اس کو امام البانی نے اور اس طریقے امام صدیق حسن خان نے اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء نے بات بیان کی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کبھی یہ دعا پڑھے کبھی یہ دعا پڑھے اور یہ بھی جائز ہے کہ ساری دعاؤں کو انسان اکٹھا کر کے ایک بار پڑھے تاکہ اس کا رکو لمبا ہو سجدہ لمبا ہو یہ بھی انسان کے لیے جائز ہے یہ پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ رکوع کے بعد کیسے اٹھنا ہے اور رکوع کے بعد رفع دین بھی کرنا ہے کیونکہ نماز کے اندر چار جگہوں پر راک رفع دین کرتے تھے شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت تو یہ باتیں چونکہ بہت سارے اس کے دلائل ہیں اور کچھ شبہات لوگوں کے پاس ہیں اس لیے اس میں وقت لگ سکتا ہے اس لیے اگلے خطبے کے اندر انشاءاللہ اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری نماز کو اپنی نماز کے طریقے کے مطابق بنائے نبی کی سنتوں کو اللہ حبرام ہمیں اپنانے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے اللہ ہم الحمد کو توفیق دے اللہ ہم الحمد کو توحید پر قائم رکھے ہم نے عالمین بارک اللہ علقم الرقان عظیم و نفاق الیہ کو بالآیات الذکر الحکیم ان نوطعال جواد الکریم ملکم برف الرحیم